حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی بکریوں کے قلادے تیار کیا کرتی تھی پھر انہیں حرم میں بھیجنے کے باوجود آپ محرم نہیں ہوتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو نوے